ہشام نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی انہوں نے معبد بن سیرین سے روایت کی کہا ہم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کیا آپ نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو عزل کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا انہوں نے کہا ہاں آگے انہوں نے القدر یعنی یہ تو تقدیر ہے تک ابن عون کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو باون